تو مورا کے گورنر کو خواب میں حضور صلی اللہ ہوئی کیسے ایسے اور ایک آدمی آ رہا ہے اس کو آنے دیں تو گورنر نے قابلوں کی تلاش شروع کرائی اور اس ٹائم کو معلوم کر کے گرفتار کرا لیا اور جیل میں ڈال دیا پھر حضور صلی علیہ کی وزارت ہوئی کہ جیل میں ڈالنے کی بات نہیں تھی اس پہ بات لکھی ہے اس کو آ کر میرے قبر پر پڑھنا چاہتا ہے تو اگر اس نے آ کر قبر پر اسناد کو پڑھا تو میرے لیے ضروری ہوگا کہ میں قبر چھوڑ کر اس کو سینے سے لگاؤں تو اس سے کتنا ہو جائے گا اس کے استعمال کا اس نے بڑا اعزاز اکرام کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی تھی تو اس وقت یہ کھڑے ہو کر اسی پر سلاۃ السلام علیہ کے رسول اللہ پڑھتے تھے تو ان کو آواز آتی تھی کہ سلامت و روی وہ باز آئی سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آئے تو پھر جس سال کے ان کو آخری سال تک انہوں نے سلاۃ السلام پڑھا تو اس وقت ان کو آواز آئی کہ سلامت بے روی اسلام جی سے چلے جاؤ اس بات کا یہ علامت تھی کہ آپ جو ہے تو واپس نہیں آنا ہے آخری ملاقات تھی اور احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ جو ہیں یہ تو اس وقت کے روزہ شریف پر حاضر ہوئے تھے تم نے صلاح السلام پڑھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تو میں صلاح السلام بھیجتا تھا تو آپ روح کے ذریعے بھیجتا تھا وہاں تک پہنچتا تھا آپ تو میں بدر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ اپنا دستے مبارک نکالے کہ میں اس کو بوسا دوں تو روزہ شریف سے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نکلا اس کو مولانا رحمۃ اللہ نے بوسا دیا اور اس اس کو بیس ہزار نے واقعے کو دیکھا ہے اور اس بوس کے دیکھنے والوں میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے تو وہ اس کے بعد جب نکلے اور دروازے پر گر گئے اور نے کہا جو آدمی جائے مسجد نبی سے نکلنے والا میرے اوپر پیار رکھ کر جائے اور کے لیے روندا جاؤں ہاں جی۔ تاکہ میرے نفس میں قبر نہ آئے کہ مجھے یہ اعزاز ملا دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے یہ پیر میں پیر رکھ کر اپنی دنیا آخر کو تباہ کرتا ہاں جی۔ کہ باقی لوگ تو نہیں سمجھتے تھے اور وہ بزرگ اپنا علاج کر رہے تھے لیکن میں تو ان کے مکان کو سمجھ رہا تھا اس لیے جو ہے یعنی میں ایسا نہیں کر سکتا تھا ہاں جی۔ سبحان اللہ ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا ڈاکٹر سیار صاحب اور میں یہاں پر بعد آئے ہماری گھر والی کے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو اس کی تعزیت میں جو لوگ آئے ہوئے تھے اس میں ایک یہاں گاؤں آگے دو میل کے فاصلے پر یہاں کا ڈاکٹر قاضی محب الرحمان صاحب بھی آیا ہوا وہ میرا خیال سن پچپن کے زمانے کا پچاس کے زمانے کا کنگ روڈ میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہمارے علاقے سے تو وہ بیٹھا ہوا تھا اس دن کا ڈاکٹر صاحب سن چھپن میں میری ڈیوٹی لگی تھی حاج مشن میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہ جہاں لوگ میرے پاس آتے تھے اور علاج مالجے کے جو مریض آتے تھے میں ان کو دیکھ لیتا تھا ایک مریض آیا ایسے دوائی وغیرہ لی تو بیٹھا ہوا تھا اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایسے بازو اس کا لیتا تھا تکلیف ایسے تھا پھر مریض کم ہو گیا کہا کاضی جی آپ کو پتہ ہے ہم پر کیسے آئے ہیں تو میں نے کہا جی پتہ نہیں آپ بتائیں کیسے آئے ہیں تو اس نے کہا میرا نام بیزار لکھنؤ ہے اور میں نہ لکھتا ہوں اور سندھ کے ایک وڈیرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ بیداد پانچ پر بھیجو تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ میں تو اکیلا نہیں جا سکتا بیمار میں میری بیوی بھی ساتھ جائے پھر میں جا سکتا ہوں تو اس نے کہا یار آپ کی بیوی کو بھی ساتھ بھیجیں گے دونوں تیاری کرو کہ بس بیوی میرے ساتھ ہوئی تو اس نے کہا جی پھر ہم آج پر ایسے آئے ہیں سن پچہتر میں ہم جو جا رہے تھے تو اس میں ہمارے مولوی یوسف صاحب جی ان کے کچھ خرچے وغیرہ کی یعنی کہ کوئی رکاوٹ تھی تو مولانا صاحب کو اجازت ہوئی یوسف کو تو پہنچا کر چھوڑیں گے تو ہم نے کوشش شروع کی نے کیا کہ وہ گیا میں نے ایسے نام دیا تھا تو میرا منظوری ہو گئی مجھے انہوں نے فرمایا کہ خردار آپ کی کی حج منظوری ہوگی آپ پیسے لے کر آئیں اس زمانے میں جہاز کا حج کا خرچہ تھا ساڑھے دس ہزار روپیہ کراچی سے جہاز چلتا تھا تو میں نے کہا یہ منظوری کر دیا میں پیسے کہاں سے لے کر آؤں تین سال میں نے نوکری کی تھی اس میں چھ ہزار روپئے گھر والوں نے دیے تھے اس زمانے میں چھ سو روپئے ہماری مواد تنخواہ سترہ گریڈ میں ہوتی تھی ایک بیٹھتی میں سب تنخواہ کا نان پیٹرس کا لوز ملتا ساڑھے چار سو تنخواہ اور ڈیڑھ سو تو اللہ کی خیال میں یہاں پر آیا تو یہاں پر گھر پر ایسے کھایا تو نے کہا بالکل جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے ایک مشتاق کے بتیس بتیس روپئے جمع تھے اس میں نہیں ہوتا بچوں کا مٹی کا اس کسی کو کیا کہتے ہیں خزانہ جی؟, جی اس میں جمع تھے اس سے کہا اس کا خیال تھا کہ یہ تو بہت زیادہ پیسے پورا خزانہ میرا پڑا ہوا اس نے کہا کہ میں سارے پیسے آپ کو دوں گا آپ حج پر جاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کے وہ بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے منظوری تھی تو بات یہ کہ آدمی ذرا کچھ محبت اور تعلق پیدا کرے وہ ذات مقدس خود محبت ہے وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے جو آئے محبت ہے پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یارانہ پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یارانہ وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے جو آئے محبت ہے پھر دیکھ لے کر کے ان سے کوئی یا رہنا تھوڑی سی محبت پیدا کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عطا کرنے والے بہت زیادہ عطا دے کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے ان کے ادما غلاموں میں شامل ہوئے دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھوکے ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھوکے ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے بہت بڑی رحمت زمین پر اب بھی ہے ساری زمین پر آپ کی تعلق کی انوار سوائیں پھیلی ہوئی ہیں یہاں پر بھی جو آدمی تھوڑا دھیان کرتا ہے دروسی پڑتا ہے وہیں سے رابطہ ہوتا ہے پہلی پھر سنائیں گے فارسی والی پھر انشاءاللہ دعا کریں گے پھر پڑھیں گے وصللنا على نور قزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگسی نشراہ کے مازا غلب سر خوانن دو چشم نرگس نش راہ کے مازا بسر خوانن دو زلف امبری نش کے ولی ازا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے ساکن فلک در عشق او عش کدا نیو بز راحت نہ یوسف ہس متحت نیو بز بلاراحت نوسف حس متو جہت نی سا مسیحا دم نہ ید بیوا نمو اللہ علی نورن کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو ساکن فلک در عشق او شہدا اگر نام محمد را دے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم توبہ نہ نو از ورق نہ جینا نور کزو شد نور ہا پیدا از او ساکن فلک در عشق شیدا جسر سینا جامی علم لکا لا برخوا جی سینا جامی علم لکا لا ز میرا جش چمی خانی کہ سبحان اللذی اسرا

يا يا يا يا يا يا رب العالمين لا لا من الله هو اللهم اللهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انصر نصر دين محمد اللہ اللہ کو منگولی مسمد اللہ

اللهم لا لا سهل الا ما جعلته سهلا من يا اللہ کی عام اللہ سال میں ہے یا اللہ اللہ کے کی فرما یا کے سے ملک میں

اسلام جو ہے واقعی اللہ کو پورا فرما تو معاملہ کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ محمد آدمی Thank you.